حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا قصاص کے لیے لڑنے والوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ قصاص سے رک جائیں جلدی نہ کریں وارثوں میں معاف کرنے کا حق اسے ہے جو ان میں سے زیادہ قریبی ہو خواہ وہ عورت ہو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سات سو بانوے